ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا